اور اس کی نشانیوں سے ہے اسمانوں ہے اور زمے کی پیدائش اور تمہاری زبانوں ہے اور رنگ تو ہے کا اختلاف بے شک اس میں نشانیاں آؤ تھا جانی والوں کے لیے